السلام علیکم آبجیکٹ پروگرامنگ کے نئے لیکچر میں خوش آمدید پچھلے لیکچر میں جو کچھ پڑھا تھا اس کا کچھ ریویو ہم نے بیسیکلی اسٹارٹ کیا تھا ایبسٹریکٹ کانسیپٹ سے اس سیریز کے اس کورس کے اسٹارٹ میں ہم نے جب آبجیکٹ پیراڈائم ڈسکس کیا تھا تو اس میں ہم نے کہا تھا کہ آبجیکٹ کے آبجیکٹ جو ہے ایبسٹریکٹ کانسیپٹ کے بھی کو بھی کورسپونڈ کر سکتا ہے جس میں ہم نے پرسن کی ایگزامپل دیکھی تھی شیپ کی ایگزامپل دیکھی تھی these are abstract concept abstract concept کے اگینسٹ ہمیں ریئل لائف میں کوئی ریئل اینٹی نظر نہیں آتی کنکریٹ اینٹی نظر نہیں آتی اب ہم جب سی پلس پلس میں آبجیکٹ پیراڈائم کو امپلیمنٹ کرنے جاتے ہیں تو ایبسٹریکٹ کانسپٹ کو ہم کیسے امپلیمنٹ کریں کلاس ہم نے بنا لی اگر کلاس بنا لی ہے تو اس کے اگینسٹ ہم آبجیکٹ انسٹینشیٹ کروا سکتے ہیں اور ہم نے کہا تھا سی پلس پلس کے آبجیکٹ جو ہیں وہ نارملی ریئل اینٹیز کو کنکریٹ اینٹیز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں پروگرامنگ لینگویجز میں پروگرامنگ انوائرمنٹ میں سو ایبسٹریکٹ کانسپٹ کے اگینسٹ جب ایک آبجیکٹ کریٹ ہو گیا تو دس از سجیسٹنگ کہ ریئل لائف میں کوئی کنکریٹ اینٹی موجود ہے جو کہ انفیکٹ نہیں ہے تو سی پلس پلس کوئی ایسا میکنیزم دیتی ہے کہ ایبسٹریکٹ کانسیپٹ کے اگینسٹ ہم آبجیکٹ کریٹ نہ کر سکیں اور وہ ہم نے دیکھا تھا کہ C plus plus abstract class کا کانسیپٹ دیتی ہے ایسی کلاس جو کہ ایک ایبسٹریکٹ کانسیپٹ کو کوڈ کر رہی ہے لیکن اس کے اگینسٹ آبجیکٹ کریٹ نہیں ہونے دیتی سی پلس پلس میں ایبسٹریکٹ کلاس اس وقت بنتی ہے جب اس کا کوئی بھی ممبر فنکشن پیور ورچوئل کر دیا جائے ورچوئل فنکشن ہم پہلے دیکھ آئے ہوئے ہیں پیور ورچوئل سینٹیکس ہم نے پچھلی دفعہ دیکھا تھا کہ پروٹوٹائپ کے بعد اگر ہم از اکول ٹو زیرو لکھ دیں تو وہ member function pure virtual member function بن جاتا ہے سو so, جس کلاس میں ایک یا ایک سے زائد پیور ورچوئل ممبر فنکشن ہو وہ ایبسٹریکٹ کلاس ہے اور اس کے اگینسٹ آبجیکٹ کریٹ نہیں کیا جا سکتا کمپائلر ایرر دیتا ہے compile time error pure virtual function ہم نے دیکھا تھا اس کا ایک بڑا ریزن یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم انٹرفیس کو انہیریٹ کریں امپلیمنٹیشن کو انہیریٹ نہ کریں as a post function use ہوتے تھے جب ہم انٹرفیس اور امپلیمنٹیشن دونوں کو انہیریٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور ہم نے جو اگزامپل دیکھی تھی وہ شیپ کلاس کی ہائرارکی تھی shape is an abstract concept جس کے اگینسٹ ہم نے ایبسٹریکٹ کلاس شیپ بنائی اور اس سے تین کنکریٹ کلاسز ہم نے ڈیرائیو کی تھیں لائن سرکل اور ٹرائیگل لائن سرکل اور اینگل کنکریٹ کلاسز ہیں اس لیے کہ ریئل لائف میں ہمیں کنکریٹ اینٹی لائن بھی ملتی ہے سرکل بھی ملتی ہے اینگل بھی ملتی ہیں and many other shapes so concrete classes وہ ہیں جن میں کوئی پیور ورچوئل فنکشن نہیں ہے اسی لیے وہ کنکریٹ کلاسز ہیں اور ان کے آبجیکٹ بھی انسٹینشیٹ کیے جا سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے انٹرفیس اور امپلیمنٹیشن انہیریٹنس کی ایک ایگزامپل دیکھی تھی اور پھر اسی ایگزامپل کو ہم آگے لے کے چلے تھے کہ سی پلس پلس میں پولی مارفزم ایکچولی امپلیمنٹ کیسے ہوتی ہے اور ہم نے وی ٹیبل یا ورچوئل ٹیبل کا کانسیپٹ دیکھا جو کہ normally almost all the compiler poly کو اسی طرح امپلیمنٹ کرتے ہیں virtual table is nothing but an array of pointers to virtual function ہر ورچوئل ہر کلاس جس میں ورچوئل فنکشنس ہیں چاہے وہ سمپل ورچوئل فنکشنس ہوں یا پیور ورچوئل فنکشنس ہوں ان کے اگینسٹ کمپائلر ایک ورچوئل ٹیبل بناتا ہے اور اس ورچوئل ٹیبل میں basically pointer to these virtual function ہوتے ہیں اگر کلاس میں ورچوئل فنکشن نہیں ہے تو وہ فنکشن اس ورچوئل ٹیبل میں نہیں ہوں گے اور پھر ہم نے ڈیٹیل میں دیکھا تھا کہ کیسے پولیموفیکلی اگر کسی فنکشن کو کال کیا جائے تو بیسیکلی دو یا تین ان ڈائریکشنس ہوتی ہیں پوائنٹرز ان ڈائریکشنس ان کے ذریعے اپروپریٹ فنکشنس کال کیا جاتا ہے function that belongs to a class table کے mechanism نے جب آپ نے اس کو سمجھ لیا یہ آپ کو بتا دیا کہ ورچوئل mechanism کے ساتھ پولیموفیزم کے ساتھ اوور ہیڈ ایسوسیڈ یہ ورچ ٹیبل بنانا یہ کمپائلر کا کام ہے کمپائلر بنا کے کوڈ آپ کے کوڈ میں انسرٹ کر دیتا ہے اپروپریٹ پوائنٹ کے اوپر جہاں پہ بھی کسی فنکشن نے پولیموفکلی کال ہونا ہے so this is an overhead space overhead time overhead so آپ کو جب آپ کلاسز بنا رہے ہوں ہر فنکشن کو ورچوئل نہیں کرنا چاہیے صرف انہیں فنکشنس کو ورچوئل کیجیے جہاں پہ آپ کو پتا ہے آپ نے اس فنکشن کو پولیموفکلی یوز کرنا ہے ورنہ کوڈ کا سائز بڑھ جائے گا اور کوڈ کی ایگزیکیوشن تھوڑا سا زیادہ ٹائم لے گی آئیے اب آج کے لیکچر کی طرف آتے ہیں جب ہم اسی ٹاپک کو لے کے تھوڑا سا اور آگے بڑھ رہے ہیں اور ایک چھوٹی سی کیس اسٹڈی کرتے ہیں یہ کیس اسٹڈی ہم کر رہے ہیں پولیموفیزم کو سمجھنے کے لیے جو پہلے ہم نے کیا تھا اس کی کنکریٹ ایگزامپل دیکھنے کے لیے یہ ایک سمپل سی پرابلم اسٹیٹمنٹ آپ کے سامنے اسکرین کے اوپر ہے اور یہ اسٹیٹمنٹ میں آپ کو پڑھتا ہوں اور آپ اسے ذرا غور سے سنیے اور دیکھیے بھی develop simple payroll application there are three kind of employees in the system salaried employees hourly employees and commissioned employees. The system takes as input an array containing employee objects, calculates salary polymorphically and generates report. یہ statement جو ہے کافی loose statement ہے اور اکثر اوقات جب آ, کسی کو پروگرام کرنے کو دیا جاتا ہے یا کوئی سافٹ ویئر ہاؤس کانٹریکٹ کیا جاتا ہے کسی کلائنٹ سے تو کلائنٹ اسٹارٹ میں اسی طرح کی vague thirty thousand feet high picture سی دیتا ہے سافٹ ویئر وینڈر کو اس پرابلم اسٹیٹمنٹ کو لے کے اگر میں ایک ڈیزائنر ہوں میں کچھ نہیں کر سکتا I have nothing but questions about this statement اور اگر میں آپ کو کہوں کہ یہ پرابلم اسٹیٹمنٹ لیجیے اور اس کے اگینسٹ کوڈ لکھ دیجیے تو شاید آپ بھی نہ لکھ سکیں اور موسٹ پرابلی آپ بھی نہیں لکھ سکیں گے اور اگر آپ لکھیں گے تو آپ میں سے ہر ایک اسٹوڈنٹ ایک علیحدہ سا ہی جواب لے کے آ جائے گا اس لیے کہ یہ اسٹیٹمنٹ پرسائز نہیں ہے امپلائیز دیے گئے ہیں تھری کائنڈس آف امپلائیز ہیں سیلریڈ امپلائیز یہ نہیں بتایا گیا کہ سیلریڈ امپلائی کا کیا مطلب ہے آورلی امپلائی کا کیا مطلب ہے کمیشنڈ امپلائی کا کیا مطلب ہے اب جب ہمیں یہی نہیں پتا کہ ان کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ تو ہم ان کی سیلری کیسے کیلکولیٹ کریں گے تو ہمیں کلائنٹ سے ایز اے ڈیزائنر کلائنٹ سے پوچھنا چاہیے کہ what is meant by a salary employee what is meant by hourly employee and what is meant by commission employee ان کی سیلری کیسے کیلکولیٹ کرتے ہیں نمبر ایک بات نمبر دو کیا آپ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کی گراس سیلری جو ہے وہ بتائیں یا نیٹ سیلری بتائیں یہ بھی کہیں یہاں پہ واضح نہیں ہے اب اگر آپ کلائنٹ سے یہ کوشچن نہیں کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ گراس سیلری لے کے جائیں جو آپ سافٹ ویئر بنائیں وہ گراس سیلری جو ہے وہ رپورٹ کرے اور وہ اینڈ میں آپ کو کہے نہیں جی مجھے تو نیٹ سیلری چاہیے تھی so you read these problem statement that are given to you whether verbally or written go over it thoroughly many times write down the questions that come to your mind and put this question across to the client ان سے ان کا جواب دیجیے تاکہ کوئی چیز ایمبیگوس نہ رہ جائے سو so, وہ جواب میں آپ کو یہاں پہ سپلائی کرتا ہوں سیلریڈ امپلائی سے یہاں پہ مراد وہ امپلائیز ہیں جنہیں مہینے کے آخر میں تنخواہ دی جاتی ہے حالانکہ سیلریڈ امپلائیز کی بھی کافی قسمیں ہو سکتی ہیں لیکن ہم صرف وہی لے سکتے ہیں وہ امپلائیز بھی سیلریڈ ہوتے ہیں جنہیں ویکلی پے دی جاتی ہے وہ بھی سیلریڈ ہوتے ہیں جنہیں بائی ویکلی دی جاتی ہے اور وہ بھی ہیں جنہیں منتھلی دی جاتی ہے یہاں پہ ہم یہ مراد لے رہے ہیں کہ جسے مہینے کے آخر میں تنخواہ دی جاتی ہے لمسم تنخواہ دے دی جاتی آورلی امپلائی وہ ہے جس کو on and per hour basis payment کی جاتی ہے اس نے جتنا کام کیا جتنے آور کام کیا ہر آور کے اسے ایک خاص اماؤنٹ دی جانی ہے تو اس کی سیلری یوں کیلکولیٹ ہوگی جتنا اس نے کام کیا اور پے پر آور اس کو ملٹیپلائی کریں گے تو اس کی سیلری نکل آئے گی اور کمیشن امپلائی وہ امپلائی ہے جو کہ بیسیکلی اس کے ساتھ کانٹریکٹ یہ ہے کہ اگر آپ اتنا اماؤنٹ کی چیزیں سیل کرو گے تو آپ کو اتنے پرسنٹ اس کے اوپر کمیشن دیا جائے گا اور نارملی یہ ٹیئرڈ ہوتا ہے جو کہ اس کیس میں نہیں لیا جا رہا اس کیس میں اسٹریٹ یہ ہے کہ اگر آپ ایکس اماؤنٹ سیل کرو گے ایکس اماؤنٹ کے پروڈکٹ سیل کرو گے تو اس میں آپ کو ٹین پرسینٹ کمیشن دیا جائے گا سو so اگر آپ نے سو روپے کا پروڈکٹ سیل کیا تو آپ کو دس روپے کمیشن دیا جائے گا اور یہی آپ کی سیلری ہوگی سو so یہ ڈیٹیل ہے کچھ کہ what is salary person and what is hourly wage worker and what is a commission employee now come to the salary gross salary اور نیٹ سیلری ان کی ہم نے نیٹ سیلری بتانی ہے so gross salary minus the tax جتنا گورنمنٹ نے ٹیکس لگایا ہے گراس میں سے نکال کے نیٹ سیلری جو ہے وہ پتا نہیں اور پروگرام ایکچوئل یہ ہے جو ڈرائیور پروگرام ہوگا کہ اس کمپنی کے جتنے بھی امپلائیز ہیں ان کی پروگرام کے بیچ میں نارملی آپ اسے ایرے میں ہی رکھتے ہیں ابھی تک جو ہم نے پڑھا ہے اور طریقے بھی ہیں رکھنے کے اور پھر اس ایرے کے اوپر پروگرام اٹریٹ کرتا ہے اور ہر ایک کی سیلری رپورٹ کر دیتا ہے نام یہ ہے اور اس کی نیٹ سیلری یہ ہے یہ ہے پرابلم اسٹیٹمنٹ جس کے اگینسٹ آپ نے پروگرام لکھنا اسی اگر آپ پرابلم اسٹیٹمنٹ کو تھوڑا سا غور کیجئے تو یہیں پہ آپ کو نظر آ جائے گا کہ ہائرارکی کیا ہے آبجیکٹس کی یا کلاسز کی سو ہمارے پاس دیکھیں there are three kinds of employee اور بہت پہلے لیکچر میں کہا تھا کہ جہاں پہ اسٹیٹمنٹ میں کائنڈ آف کی اسٹیٹمنٹ آ جائے تو اس کا مطلب ہے یہ پبلک ڈیریویشن ہے ہر بن رہی ہے one class class is inheriting from another جی امپلائی جو ہے that is the over base class of ہر اور اس سے تین کلاسز انہیریٹ کی ہوئی ہیں سیلریڈ امپلائی آورلی امپلائی اور کمیشن امپلائی اب امپلائی کے ایٹریبیوٹس کیا ہونے چاہیے یہ بھی یہاں سے کہیں واضح نہیں ہے پرابلم اسٹیٹمنٹ سے سو اگین ڈیزائنر اس کے پاس جائے گا کلائنٹ کے پاس کہ آپ امپلائی کی کیا انفارمیشن کنٹین کرنا چاہتے ہو سو so, اس سے جو بھی آئے گا آپ وہ کرو گے ہم اب اپنے کیس کی طرف آتے ہیں یہ اسکرین پہ دیکھیے کچھ ہائرارکی بن رہی ہے ہم نے صرف ایٹریبیوٹس جو امپلائی کلاس کے شو کیے ہیں جن سے ہمیں کنسرن ہے وہ ہے اس کا نام اور ٹیکس ریٹ کیا ہے اس امپلائی کا اٹ از اے ریٹ اور اس کے دو صرف ممبر فنکشن ہم نے یہاں پہ شو کیے ہیں گیٹ نیم اور calculate salary calculate salary is a virtual function to be more exact it is a pure virtual function کیونکہ امپلائی جو ہے وہ ایک کانسپٹ ہے جو ایکچوئل جو آپ کو سیلریڈ امپلائی ہوتا ہے یا آورلی امپلائی ہے یا کمیشنڈ امپلائی ہے نام جو ہے ہم نے اس کا کمپوز کیا ہے اسٹرنگ ٹائپ کا اسٹرنگ کی کلاس ہم بہت پہلے دیکھا ہوئے ہیں اور پورا ہم نے اسے کوٹ کیا تھا اس کے ایک ایک فنکشن کو so employee class is compose of string class name is a string salaried class کے لیے سیلریڈ امپلائی کے لیے ہم نے صرف ڈیٹا ممبر سیلری رکھا ہے کیونکہ اس کو لمسم سیلری ملنی ہوتی ہے اور اس کا جو ممبر فنکشن جس سے ہمیں کنسرن ہے جو شو کر رہے ہیں وہ کیلکولیٹ سیلری ہے آورلی امپلائی کے لیے دو ڈیٹا ممبرس ہیں کتنے آورز اس نے کام کیا اور آورلی ریٹ کیا ہے یعنی اسے کتنے روپیز پر آور کے حساب سے پے کیا جائے گا اور کمیشن امپلائی میں اگین اس نے کتنی سیلز کی ہیں دیٹ از اماؤنٹ کتنی سیل کی ہے اور اس کے اوپر کمیشن ریٹ کیا تھا اور تینوں کے تینوں کیلکولیٹ سیلری کو اوور رائڈ کر رہے ہیں یہ امپلائی کلاس کا کوڈ ہے اسٹرنگ نیم امپلائی کا نیم جو ہے وہ اسٹرنگ ٹائپ کا ہے یہ کمپوزیشن یہاں پہ آ رہی ہے جو ہم نے پڑھی تھی کافی پہلے اور ٹیکس ریٹ ڈبل ہے اس کا انٹرفیس میں اس کا کنسٹرکٹر ہے جو کہ نام لیتا ہے اور ٹیکس ریٹ لیتا ہے ڈبل میں گیٹ نیم گیٹر فنکشن ہے جو کہ نام کی اسٹرنگ کو ریٹرن کرتا ہے اور pure virtual function calculate salary ہے جو کہ اماؤنٹ ریٹرن کرتا ہے ڈبل یہ اس کا کنسٹرکٹر ہے سمپل سا کنسٹرکٹر پہلے آپ دیکھ آئے ہوئے ہیں نیم کا جو ایٹریبیوٹ ہے اس کے ذریعے ہم اسٹرنگ کلاس کا بیسیکلی کنسٹرکٹر کال کر رہے ہیں اور اس کو پیرامیٹر این پاس کر رہے ہیں اور ٹیکس ریٹ جو ہے جو بھی آیا ہے ٹی آر اس سے اس کو اسائن کر رہے ہیں گیٹ نیم کا فنکشن سمپل فنکشن ہے وہ کہ اسٹرنگ کو ریٹرن کر رہا ہے salaried employee is publicly derive from employee اس کا data member private data member double salary اور اگین اس کا کنسٹرکٹر ہے جو کہ نام لیتا ہے ٹیکس ریٹ لیتا ہے اور سیلری لیتا ہے اس اور اس سے آبجیکٹ کریٹ ہو جاتا ہے اور یہ فنکشن اوور رائٹ کر رہا ہے کیلکولیٹ سیلری کو اگر آپ یہاں پہ دیکھیے تو یہ فنکشن کیلکولیٹ سیلری امپلائی کے پیور ورچوئل فنکشن کو سو کالڈ نان پیور کر رہا ہے اس کے پروٹوٹائپ میں از اکول ٹو زیرو نہیں ہے تو اس لیے اس کی باڈی بھی دی جائے گی یہاں پہ تاکہ یہ کنکریٹ کلاس بن سکے اور ہم اس کے آبجیکٹ انسٹینشیٹ کروا سکیں یہ کنسٹرکٹر ہے سمپل انف کنسٹرکٹر آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ مجھے ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے امپلائی کلاس کا کنسٹرکٹر کال کیا جا رہا ہے جس کو نیم اور ٹیکس ریٹ پاس کیے جا رہے ہیں ایز اے پیرامیٹر اور جو سیلری ہے وہ اسائن کی جا رہی ہے اسی طرح کیلکولیٹ سیلری جو ہے جو آپ اسکرین کے لوور ہاف میں دیکھ رہے ہیں وہ سمپل کوڈ ہے اس کا سمپلیفائی ہی رکھا ہے ہم نے salary multiplied by tax rate this is the total tax that is to be deducted from the gross salary اور جو نیٹ سیلری بن رہی ہے وہ سیلری مائنس دس ٹیکس ہے لاسٹ لائن جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں تو سمپل انف ٹیکس ریٹ دیا ہوا ہے اس سے سیلری سے امپلائی کی سیلری سے ملٹی پلائی کیجیے آپ کا ٹیکس آ جائے گا گراس سیلری میں سے ٹیکس مائنس کر دیجئے نیٹ سیلری آپ کے پاس آ جائے آورلی امپلائی اس کے دو ڈیٹا ممبرس ہیں آورز اور hourly rate int number of hours hours جو ہے وہ اس کی ٹائپ انٹ ہے ہم یہاں پہ فردر ریزیوم کر رہے ہیں کہ وہ ون آور کام کرتا ہے ٹو آورس کام کرتا ہے ہم ٹو پوائنٹ تھری کو انٹرٹین نہیں کر رہے ہیں یہاں پہ اور آورلی ریٹ ڈبل میں دیا گیا ہے اس کا ایک کنسٹرکٹر ہے آورلی امپلائی کا پہلا پیرامیٹر جو ہے وہ نام ہے دوسرا پیرامیٹر ڈبل جو ہے وہ ٹیکس ریٹ ہے تیسرا پیرامیٹر ان ٹائپ کا وہ نمبر آف ورکڈ ہیں چوتھا پیرامیٹر ڈبل وہ آورلی ریٹ ہے اور دوسرا ممبر فنکشن جو اس کا شو کیا گیا ہے اگین وہ کیلکولیٹ سیلری ہے ڈفرنٹ طریقہ ہے آورلی امپلائی کی نیٹ سیلری کیلکولیٹ کرنے کا اوور کر رہا ہے پیور ورچوئل فنکشن کو یہ اس کا کنسٹرکٹر ہے سمپل انف کنسٹرکٹر اس میں کوئی ایکسپلین کرنے والی چیز نہیں ہے یہ کیلکولیٹ سیلری یہاں پہ ہم اس کا دو لوکل ویریبل ڈکلیئر کیے ہیں گراس پے اور ٹیکس ہم گراس پے اس کی کیلکولیٹ کرتے ہیں number of hours multiply by hourly rate جتنے گھنٹے اس نے کام کیا ملٹی پلائڈ بائی جو ریٹ ہے پر آور ورک کا یہ گراس سیلری آ گئی اس گراس سیلری کو جب ہم ٹیکس ریٹ سے ملٹیپلائی کریں گے تو ٹوٹل ٹیکس آ جائے گا اور پھر ہم گراس پے میں سے ٹیکس مائنس کر کے نیٹ سیلری ریٹرن کر دیں گے کوڈ ہم نے چیزوں کا سمپل انف رکھا ہے سی بی آر والوں کے لیے اٹ از ٹو سمپلیفائڈ جی ان کے لیے تو سلیبز آئیں گی اگر اتنی پے ہے تو آپ اس سلیب میں لائی کر رہے ہو تو اگر اتنی ریٹ ہے تو دوسرے سلیب میں چلے گئے ہو سو آن اینڈ سو فورتھ ہم نے اپنا کام سمپل انف رکھا so that mortal can understand then commissioned employee it publicly divide from employee class اس کے دو ڈیٹا ممبرس ہیں پرائیویٹ ڈبل سیلس کتنا اماؤنٹ اس نے سیل کیا پروڈکٹ کا اور کمیشن ریٹ یہ بھی ڈبل ہے اس کا کنسٹرکٹر ہے جو چار پیرامیٹر لیتا ہے name of the employee tax rate amount sold اور کمیشن ریٹ اور دوسرا فنکشن کیلکولیٹ سیلری کا جو کہ اوور رائڈ کر رہا ہے پیور ورچوئل فنکشن کو امپلائی کے کنسٹرکٹر سمپل انف ہے اس کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسکرین کے اوپر آپ کے سامنے ہے اور یہ کیلکولیٹ سیلری اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں gross pay sales multiplied by commission rate جیسے کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا تھا اگر اس نے سو روپے کا پروڈکٹ سیل کیا ہے اور ٹین پرسینٹ کمیشن ریٹ ہے تو اسے دس روپے اس کی گراس پے ہوگا اور ٹیکس جو ہے that is gross pay multiplied by tax rate پہلے بھی ہم نے یہ دیکھا اور نیٹ پے اس کی گراس پے مائنس ٹیکس یہ ہمارا مین پروگرام ہے لازمی بات ہے ریئل لائف میں امپلائیز جو ہیں وہ ہو سکتا ہے کسی فائل میں آپ کو دیے ہوئے ہوں ان کا نام دیا ہو ٹیکس ریٹ بتایا ہو اور اس کی سیلری یا نمبر آف آور آوریٹ وغیرہ بتائے ہوں یہاں ہم نے سمپلیفائی کرنے کے لیے array of pointers to employee declare کیا ہے employee star E M P ten تو we have an array that can store to ten employees array کے زیرو انڈیکس کے اوپر ہم نے آبجیکٹ انسٹینشیٹ کروایا آبجیکٹ کریٹ کروایا ہے ڈائنامیکلی سیلریڈ امپلائی ٹائپ کا اس کا نام ہم نے عامر رکھا ہے ٹیکس ریٹ 5% رکھا ہے اور اس کی سیلری جو ہے کیونکہ یہ سیلریڈ امپلائی ہے پندرہ ہزار روپے پر منتھ کے حساب سے امپلائی کے انڈیکس ون کے اوپر جو سیکنڈ امپلائی ہم ڈائنامیکلی کریٹ کر رہے ہیں وہ آورلی امپلائی کی ٹائپ کا ہے اس کا نام یہاں پہ ہم پاس کر رہے ہیں فاخر zero point zero six is the tax that is six percent tax لگتا ہے آورلی امپلائی کے اوپر ایک سو ساٹھ گھنٹے اس نے کام کیا ہے اور پچاس روپے پر گھنٹے کے حساب سے اسے پیمنٹ کی جاتی تیسرا امپلائی کمیشن ٹائپ کا ہے فواد اس کا نام ہے فور پرسینٹ اس کا ٹیکس ریٹ ہے ایک لاکھ پچاس ہزار کے وہ پروڈکٹ سیل کرتا ہے اور اسے ٹین پرسینٹ کمیشن دیا جانا باقی جو امپلائیز ہیں وہ اسی طرح آپ کریٹ کر کے ڈال سکتے ہیں اس اور اس کے بعد ہم نے ایک میتھڈ کال کیا ہے جنریٹ پے رول کا جس کو یہ array of pointers to employees pass کی جا رہی ہیں اور اس ارے کا سائز بتایا جا رہا ہے کہ ٹوٹل ٹین امپلائیز ہیں یہ جنریٹ امپلائی کا کوڈ پولیموفیکلی ٹریٹ کرنے کے لیے ہم نے جنریٹ پے رول کا جو پہلا پیرامیٹر ہے آرگومینٹ ہے وہ امپلائی اسٹار ٹائپ کا رکھا ہے that is it array it is an array of pointers to employee جو ہماری pure abstract abstract class class class تھی بیس بیس امپلائی اس کا یہ ارے آف پوائنٹرس ہے اور دوسرا پیرامیٹر سائز کا ہے جی یہ پروٹوٹائپ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہیں سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہم اسے پولیمارفیکلی ٹریٹ کر رہے ہیں اور جو اسے پچھلی اسکرین کے اوپر آپ نے اریز آف امپلائیز دیکھی تھیں دوسرا جو آپ کو ہنٹ مل سکتا تھا وہ ہم نے امپلائی کی ارے جو تھی اس کی ٹائپ سے مل رہا تھا کہ ارے کی ٹائپ پوائنٹر ٹو امپلائی ہے لیکن اس میں ہم جو امپلائیز کریٹ کر کے رکھ رہے ہیں جن کے پوائنٹر وہ سارے اس سے ڈیرائیو کلاس کے ہیں salaried employee commission employee hourly employees یہ تین کنکریٹ امپلائیز ہیں اور کمپائلر کوئی ایرر بھی نہیں دے رہا ابھی تک اسی وجہ سے کہ ڈیرائیڈ کلاس ڈرائیو کلاس کا آبجیکٹ جو ہے hourly employee is a kind of employee since relationship is is a kind of compiler automatically derived class کے پوائنٹر کو کنورٹ کر دیتا ہے بیس کلاس کے پوائنٹر میں اور یہ ہم پہلے دیکھا ہے اور اسی وجہ سے اب ہم یہ جنریٹ پے رول کا میتھڈ جو ہے یہ لکھ سکے ہیں اور اس میں ہم جو کوڈ لکھیں گے وہ پولیمارفیکلی امپلائیز کو ٹریٹ کر رہا ہوگا because of public inheritance code simple enough ہے سب سے پہلے ہم پہلی لائن جو ہے وہ ایک قسم کا ہیڈر پرنٹ کر رہے ہیں نیم اور نیٹ سیلری اور اس کے بعد ہم فور کا لوپ لگا رہے ہیں سائز کے اوپر اسے اٹریٹ کرا رہے ہیں اور اسکرین کے اوپر ہم دو چیزیں ڈسپلے کرا رہے ہیں ہم گیٹ نیم کال کرتے ہیں E M P I get name that is employee array کے آئی ایتھ انڈیکس کے اوپر جون سا بھی پوائنٹر ٹو آبجیکٹ پڑا ہوا ہے وہاں سے گیٹ نیم کیجیے اس امپلائی کا نیم لیجیے اور پرنٹ کروائیے اسکرین کے اوپر اور دوسرا اسی آبجیکٹ کا کیلکولیٹ سیلری میتھڈ کال کیجیے اور اس کی نیٹ سیلری کیلکولیٹ کر کے اسکرین پہ دکھا دیجیے اب جب زیرو انڈیکس امپلائی کے اوپر ہم نے کال کیا گیٹ سیلری کو تو وہ بیسیکلی سیلریڈ امپلائی کے آبجیکٹ کا میتھڈ کال ہوا اور اسی طرح آورلی امپلائی کا اور اسی طرح کمیشن امپلائی کے گیٹ سیلری کا فنکشن کیلکولیٹ سیلری کا فنکشن کال ہوا پولیمارفیکلی ہمیں یہاں پہ کوئی سوئچ اسٹیٹمنٹ اف اسٹیٹمنٹ نہیں لگانا پڑی اور یہی بیوٹی بھی اس پولیمورفزم کی ہے اور یہی اس کا بینیفٹ بھی ہے ایز آف کوڈ کر دیتا ہے اگر ہم سچویشن کو اچھی طرح سے اینالائز کر لیں اور اس کے کورسپونڈنگ اپنی کلاس ہائرارکی بنا لیں تو ہم بڑی آسانی سے کوڈ لکھ سکتے ہیں جو کہ رن ٹائم کے اوپر خود ہی ڈیسائیڈ کر لے کہ یہ کیلکولیٹ سیلری کس کلاس کا میتھڈ کال کیا جانا ہے یہ آؤٹ پٹ آئے گی اس سیمپل کوڈ کی عامر یہ اس کی نیٹ سیلری ہے فاخر جو کہ آورلی امپلائی ہے اس کی یہ نیٹ سیلری ہے فواد جو کہ کمیشنڈ امپلائی ہے اس کی یہ net salary so on and so forth so simple and of کوٹ it was all made possible due to this marvellous mechanism of polymorphism which in turn is implemented using the concept of virtual table آپ کو وہ کوڈ نظر نہیں آیا لیکن کمپائلر نے وہ کوڈ کریٹ کر کے آپ کے کوڈ میں اپروپریٹ پوائنٹ پہ انسرٹ کر دیا تھا polymorphism is working beautifully over here یہاں پہ صرف ایک پوائنٹ پہ ری ایمفیسائز کرنا چاہوں گا پھر میں آگے جانا چاہوں گا یہ جنریٹ پے رول کا دوبارہ سے آپ اس کا ذرا پروٹوٹائپ دیکھیے یہاں پہ جو امپلائی کا ایرے ہے اس کی ٹائپ پوائنٹر ٹو امپلائی ہے E M P has type pointer to employee اور پولیموفیزم آپ کو پتا ہے ایکٹ کرتی ہے بیس کلاس کے پوائنٹر یا بیس کلاس کے ریفرنس کے ذریعے ہم ڈیرائیو کلاس کے آبجیکٹس کو ایکسس کر سکتے یہ پولیموفیز یہی ڈائنمک بائنڈنگ ہے یا جسے ڈائنامک ڈسپیچ بھی کہا گیا تھا اگر تو ہم کسی آبجیکٹ کے اوپر میتھڈ کال کر رہے ہیں تو جو آبجیکٹ کی اسٹیٹک ٹائپ ہے اسی کے مطابق اس کا ممبر فنکشن کال کیا جائے گا لیکن اگر وہ پوائنٹر یا ریفرنس ہے تو تب ڈائنامک بائنڈنگ اور ڈائنامک ڈسپیچ ایکشن میں آتا ہے اور جنریٹ پے رول کا پہلا آرگومینٹ جو ہے وہ پوائنٹر ٹو امپلائی ہے it is not an array of objects it is an array of pointer to objects جس کی وجہ سے پولیموفیزم ایکشن میں آ رہا ہے بعض دفعہ غلطی ہو جاتی ہے ہم سے شروع شروع میں جب ہم پولیموفیزم سیکھتے ہیں تو یہ سٹل پوائنٹ کہ polymorphism must work with pointers اور reference not with object itself اور یہ اکثر ہم بھول جاتے ہیں اور جب بھول جاتے ہیں تو ہم کچھ اس قسم کی حرکت کرتے ہیں جو کہ میں اب آپ کو دکھانے جا رہا ہوں میں ایک سینیرو بلڈ کر رہا ہوں اور جس کا ٹائٹل جو ہے وہ میں آپ اس وقت پہ اپنی دیکھ بھی رہے ہیں کہ never never use or treat arrays polymorphically ابھی ہم نے جو کیس اسٹڈی دیکھا تھا اس میں ہم نے ارے کو پولیمارفیکلی ٹریٹ کیا تھا لیکن ایک اسکرین شاٹ کے بعد ہی آپ کہہ رہے ہیں کین نیور ٹریٹ ارے ریپول تو یہ کوئی کانٹرڈکشن uh, ہی نظر آ رہی ہے apparently it is so but let see what is meant by treating array ریپول شیپ کی آئر آر کی جو ہم نے پہلے دیکھی تھی شاید پچھلے لیکچر میں شیپ کی کلاس ہے اس کے دو میتھڈس ہیں ڈرا اور کیلکولیٹ ایریا اور اس کے بعد تین کنکریٹ کلاسز تین کلاسز ہیں لائن سرکل اور ٹرائنگل جو اس سے ڈیرائیو کر رہی ہیں یہاں پہ شیپ کی کلاس ہم نے کلاس نہیں بنائی یہ دیکھیے شیپ کی کلاس اس لیکچر کے پچھلے لیکچر میں یا اس سے پچھلے لیکچر میں یہی ہماری شیپ کی کلاس تھی جس میں ہم نے اسے ایبسٹریکٹ کلاس نہیں بنایا تھا ڈیٹا میمبرس ہمیں کنسرن نہیں ہے اس کا کوئی کنسٹرکٹر ہے ورچوئل میتھڈ ڈرا ہے اور کیلکولیٹ ایریا کا بھی ورچوئل میتھڈ اور جو ڈرا کا میتھڈ ہے اس میں سے صرف ہم اتنا اسکرین پہ پرنٹ کر رہے ہیں کہ یہ شیپ کی کلاس کا ڈرا میتھڈ ہے that is C out shape یہ لائن کی کلاس کا کوڈ ہے جو کہ پبلکلی ڈرائیو کر رہی ہے شیپ کی کلاس سے اس کا پوائنٹر ہے جو کہ دو پیرامیٹرز لیتے ہیں پوائنٹس کے اسٹارٹنگ پوائنٹ اور اینڈنگ پوائنٹ لائن کا اس کا کوڈ ہم نے نہیں دکھایا ڈرا کا میتھڈ ہے جو کہ اوور رائڈ کر رہا ہے شیپ کے میتھڈ کو اور سمپلی پرنٹ کر رہا ہے کہ یہ لائن کہ اگر یہ لائن پرنٹ ہوتی ہے اسکرین کے اوپر اس کا مطلب ہے کلاس لائن کا ڈرا میتھڈ کال اسی طرح سرکل ہے اور ٹرائنگل ہے جس کے کوڈ ہم نے یہ دکھا رہے آپ پہلے دیکھ چکے ہیں اور یہ دیکھیے ڈرا شیپس کا میتھڈ آپ کے سامنے اسکرین کے اوپر اس میں جو غور کرنے کی چیز ہے وہ اس کے پیرامیٹرس ہیں دو پیرامیٹر ہیں ایک انڈر اسکور شیپ نام کی ارے ہے جس کی ٹائپ شیپ ہے so shape underscore shape array پہلا parameter is array of shapes دوسرا پیرامیٹر اس ارے کا سائز کیا ہے اور ہم اپنی طرف سے اس کی باڈی میں فور کا لوپ لگا کے اس ارے کو اٹریٹ کر رہے ہیں اور ڈرا کا میتھڈ کال کر رہے ہیں سو so یہ ڈرا شیپس اس لیے لکھا گیا ہے کہ اس شیپ کی جو ایرے ہے اس میں جتنے بھی آبجیکٹس پڑے ہوئے ہیں ان کا ڈرا میتھڈ کال کیا جائے اور اسکرین پہ وہ نظر آ جائے تو ہمارا کچھ انٹینٹ اس قسم کا بن رہا ہے کہ اگر ہم نے یہ ڈرا شیپس یوز کرنا ہے تو ہم ایرے میں ڈفرینٹ شیپس کے آبجیکٹ کریٹ کر کے رکھ دیں گے اور یہ میتھڈ کال کر لیں گے تو اگر آئیت انڈیکس کے اوپر لائن کا آبجیکٹ ہوا ہے تو وی آر ایکسپیکٹنگ کہ لائن کا ڈرا کال ہو جائے گا پولیمارفیکلی لائن کا ڈرا کال ہو جائے گا this is what I am hoping by writing this code let me again say I have written this code in the hope that the and array of objects can be treated polymorphically array of objects can be treated polymorphic یہ دیکھیے کوٹ چھوٹا سا سنائپٹ ہے کہ میں شیپ کی ارے کریٹ کر رہا ہوں اس کا سائز ٹین ہے اور اس کے زیروتھ انڈیکس کے اوپر شیپ کا آبجیکٹ کریٹ کر کے رکھ رہا ہوں اور اسی طرح اسے انیشلائز کروا رہا اسے رکھ رہا ہوں اس میں ونتھ انڈیکس کے اوپر بھی آبجیکٹ کریٹ کروا کے شیپ ٹائپ کا رکھ رہا ہوں اور اس میں دس آبجیکٹ شیپ کے کریٹ کروا کے میں رکھ رہا ہوں اور اس کے بعد یہ ڈرا شیپس کا میتھڈ کال کرتا ہوں اس کو ایرے پاس کرتا ہوں سائز ٹین پاس کرتا ہوں اور ہوپ کر رہا ہوں کہ شیپ کے ڈرا میتھڈ کال ہو جائیں گے اینڈ اینڈ شیپ کے ڈرا میتھڈ کال ہو رہے ہیں اور اسکرین کے اوپر وہ shape shape shape shape shape لکھا ہوا آ رہا ہے تو یہاں تک تو کام ٹھیک چل رہا ہے دوسرا کوڈ سنائپٹ میں لائن کا ایرے وہ بلڈ کرنا چاہ رہا ہوں اور اسے لائن کے آبجیکٹ سے میں اسائن کرنا چاہ رہا ہوں یا انیشلائز کرنا چاہ رہا ہوں یہاں پہ اسائنمنٹ ہو رہی ہے سو پہلی کوڈ کا جو لائن ہے وہ میں P one P two P three P four points کے آبجیکٹس کلیئر کر رہا ہوں اور جیسا کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں بھی کہا تھا ہمارے پاس پوائنٹ کی کوئی کلاس موجود ہے ہم نے دکھائی نہیں تھی but we can safely assume کہ ایک پوائنٹ کی کلاس ہے جس کے آبجیکٹ انسٹینشیٹ کروائے جا سکتے ہیں تو پہلی لائن میں ہم وہ پوائنٹس انسٹینشیٹ کروا رہے ہیں دوسری لائن میں ہم ارے آف لائنس کریٹ کر رہے ہیں جس کا سائز 10 ہے لائن انڈر اسکور لائن اور تیسری چوتھی اور آگے جو لائنس ہیں اس میں ہم اس ارے کے جو انڈیکسز ہیں زیرو فرسٹ سیکنڈ وغیرہ اس میں نئے آبجیکٹ کریٹ کروا کے لائن ٹائپ کے وہ اسائن کروا رہے ہیں تاکہ ڈفرنٹ لائنز اس میں ہوں ایک line P one P two تک جا رہی ہے دوسری لائن پی تھری سے پی فور تک جا رہی ہے سو آن اینڈ سو فور اور اس کے بعد ڈرا شیپس کا میتھڈ کال کر رہے ہیں اور اسے یہ ارے آف لائنز پاس کر رہے ہیں اور اس کا سائز ٹین بھی بتا رہے ہیں یہاں پہ ہم ہوپ کر رہے ہیں کہ اگین ڈرا شیپس کا میتھڈ جو ہے پولیمارفیکلی لائن کے ڈرا میتھڈ کو کال کرے گا یہاں تک کمپائلر کوئی ایرر نہیں دے رہا ہم لائن کا ایرے پاس کر رہے ہیں ڈرا شیپس میں ابھی ہم نے دیکھا تھا اور اس بات کو ہم نے ایمفیسائز بھی کیا تھا اس کا پہلا پیرامیٹر جو ہے that is an array of shapes array of objects of type shape یہاں پہ جو آرگومنٹ پاس کیا جا رہا ہے وہ ہے array of objects of type line compiler کوئی ایرر نہیں دے رہا اس وجہ سے ایرر نہیں دے رہا line is a kind of shape array کا نام آپ کو پتا ہے پوائنٹر ہوتا ہے تو بیسیکلی ارے کا نام انڈرسکور لائن اس کی ٹائپ ہے پوائنٹر کی سو اس پوائنٹر کو وہ ریڈلی کنورٹ کر دے گا pointer to the base base class کی ایرے جو کہ ڈرا شیپس میں پیرامیٹر ہے پہلا پیرامیٹر نام پوائنٹر ہی ہوتا ہے ایرے کا نام پوائنٹر ہی ہوتا ہے تو یہ آٹومیٹک پوائنٹر کنورژن ہو گئی اس لیے کمپائلر نے کوئی ایرر نہیں دیا سو so, اگر نہیں دیا تو نہ آئی آئی ایم مور ناؤ کہ میرا کوڈ رن ٹائم پہ چل بھی جائے گا کیونکہ کمپائل ٹائم پہ کوئی ایرر نہیں ہے اور آئیے اسکرین پہ دیکھتے ہیں کہ اب ہو کیا رہا ہے سو اسکرین کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت وہ output of this main program ہے اور آؤٹ پٹ بتا رہی ہے کہ شیپ کلاس کا ڈرا میتھڈ کال ہوا ہے پہلے آبجیکٹ کے لیے یعنی شیپ ایرے کے زیروتھ انڈیکس کے اوپر جو آبجیکٹ پڑا ہوا تھا اس کے لیے شیپ کلاس کا ڈرا میتھڈ کال ہوا ہے پہلا شوق تو میرے لیے یہ ہے میں نے تو جب ڈرا شیپس کا میتھڈ کال کیا تھا اس کو آرگومینٹ پاس کیا تھا array of line object array pass کیا تھا جس کے سارے آبجیکٹ جو تھے اس ارے کے وہ لائن ٹائپ کے تھے لیکن یہ میتھڈ کال ہوا ہے شیپ کا ہاؤ کم تو دس از فرسٹ شاک اور جو دوسری چیز جو کہ مور شاکنگ ہے وہ یہ ہے کہ پروگرام اب نارملی ٹرمینیٹ کر کے پروگرام گریسفلی کمپلیٹ کر کے ختم نہیں ہوا یہ اب نارمل ٹرمینیشن ہو گئی ہے ریٹ دس کا میں نے پاس کیا تھا لائن کا آئی واز ایکسپیکٹنگ کہ یہاں پہ دس دفعہ لائن لائن لائن لکھا آئے گا یعنی کہ دس دفعہ لائن آبجیکٹ کا ڈرا میتھڈ کال ہوا لیکن یہاں پہ ایک دفعہ شیپ لکھا ہوا آیا یعنی کہ شیپ کلاس کا ڈرا میتھڈ ایک دفعہ کال ہوا اور اس کے بعد پروگرام اب نارملی ٹرمینیٹ کر کے یہ کیا ہوا میں تو ارے کو ارے آف آبجیکٹس کو پولیمارفیکلی ٹریٹ کروانے جا رہا تھا لیکن یہ تو رن ٹائم ایرر آ گئی اور ابھی میں نے پندرہ منٹ پہلے بھی پولی کی کیس اسٹڈی دیکھی ہے اس میں بھی میرے پاس ارے تھا اس میں اور اس میں فرق کیا ہے تو میں آپ کو ہنٹ دیتا ہوں تاکہ آپ سوچیے کیس اسٹڈیز میں جو ہمارے پاس ارے تھی وہ array of pointer to employees تھی وہاں پہ امپلائی کلاس کی ہائرارکی تھی اور ہم نے جو ارے بنائی تھی وہ array of pointers to employee تھی یہاں پہ ہمارے پاس شیپ کی ہائر کی تھی لیکن یہاں پہ جو ارے بنی تھی جو کہ پیرامیٹر تھا میتھڈ کا اور میں آپ کو پھر سے دکھاتا ہوں اسکرین کے اوپر یہ ڈرا شیپس کا جو میتھڈ تھا اس کا جو پہلا پیرامیٹر ہے that this is an array of objects of type shape. This is not array of pointers to shape. That is the main difference between the two. Pehle case mein it was an array of pointers to base class employee. Here it is an array of objects of type employee. It is not a pointer to shapes. It is an array of objects to shape. That is the main difference. جی غور کیجئے ذرا یہی مین ڈفرنس ہے لیکن یہ اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے you have to dig deep to understand what is happening جی کچھ ذہن میں آیا آپ کے it is all interaction between the pointers and the array indexing اور یہ آپ نے پچھلے کورس میں پڑھا ہے اور اسی کو بھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ریفر کیا تھا the name of an array pointer to the start location of the array to the start location in memory of the array جی تھوڑا سا یاد کیجیے اور کیجیے کمپائلر ارے کی انڈیکس کو کیلکولیٹ کیسے کرتا ہے اگر آپ نے کہا ہے ارے جو ہے ہماری انڈر اسکور شیپ اس کے سیکنڈ انڈیکس کے اوپر جو چیز پڑی ہوئی ہے اس کو میں نے ایکسس کرنا ہے اس سے میں نے ڈیل کرنا ہے تو کمپائلر اس ایرے کے انڈیکس جو ہے second index which is the third element وہاں تک پہنچتا کیسے یہ تو آپ کو پتا ہے کہ جب بھی ایرے کمپائلر ایرے کے لیے میمری الوکیٹ کرتا ہے تو وہ میمری میں کنٹیکوس ایریا مارک کرتا ہے اس ایرے کے لیے اگر تو وہ کر سکے ویل اینڈ گڈ ورنہ وہ ایرر دے دے گا سو یہ اسٹینڈرڈ کی ریکوائرمنٹ ہے کہ جب بھی ایرے کے لیے میمری الوکیٹ کی جانی ہے irrespective of the size of the array the memory must be contiguous index zero سے لے کے انڈیکس ہنڈریڈ تک کوئی ہول نہیں ہونا چاہیے میموری میں کنٹیکوس ہونی چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہونی چاہیے سو یوں ارے کے لیے کنٹیکوس میموری دی جاتی ہے ارے کا نام جو ہے that is a pointer to the start location of this block array اگر یہاں سے اسٹارٹ ہو رہا ہے تو ارے کا نام جو ہے وہ بیسیکلی یہ pointer to this start memory location اور جب ہم کہتے ہیں انڈر اسکور شیپ اس کا نام اور اس کا انڈیکس آئیت انڈیکس تو جو کیلکولیشن ہو رہی ہے وہ آپ کے سامنے اسکرین کے اوپر ہے اسکرین پہ دیکھیے آپ اسکرین کی آخری دو لائنیں second last line underscore shape I dot draw compiler underneath calculation کیسے کرتا ہے کہ آئیت انڈیکس پڑاوا کہاں پہ ہے اسکرین کے اوپر اپر ہاف کے لیفٹ میں دیکھیے شیپ ارے کا میمری ویو دکھایا گیا ہے ڈاٹڈ لائن کے ذریعے یہ ارے آف صرف فور ایلیمنٹ یہاں پہ دکھائی گئی پہلا ایلیمنٹ شیپ کا جہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے اس کی ہم نے میمری ایڈریس 000 دکھایا اور ہم نے دکھایا ہے شیپ کا آبجیکٹ جو ہے وہ 10 میمری میں 10 لوکیشن لیتا ہے so size of shape object is ten words so array کا دوسرا ممبر جو ہے وہ ایڈریس پہ پڑا ہوا ہے جو اس کا تیسرا ممبر جو ہے وہ ایڈریس ٹوینٹی پہ پڑا ہوا ہے اور جو اس کا فورتھ ایلیمنٹ ہے وہ ایڈریس تھرٹی پہ پڑا یہ کنٹینگوس لوکیشن کے اوپر چار ایلیمنٹ شیپس کے پڑے ہوئے ہیں اس ایرے میں تو سی پلس پلس کیلکولیشن یوں کرتا ہے انڈر اسکور شیپ آئی کی اسکرین کے اوپر آخری لائن دیکھیے لاسٹ لائن یہ اسٹیرکس یہ میں بھی بتاتا ہوں یہ اسٹیرکس کس لیے ہے start underscore shape underscore shape name of the array it is basically a pointer to the start of the array یعنی کہ شیپ میں زیرو زیرو زیرو زیرو پڑا ہوا ہے جہاں پہ ایکچولی پہلا ایلیمنٹ پڑا ہوا ہے ارے کا نام اس میمری لوکیشن کو پوائنٹ کر رہا ہوتا plus left parenthesis start I multiplied by size of shape shape کا جو آبجیکٹ ہے اس کا سائز کیا ہے یہ طریقہ ہے اسے کیلکولیٹ کرنے کا سائز آف جو ہے یہ بلٹ ان آپریٹر ہے جو کہ لائبریری میں دیا ہوا ہے سو اگر آپ کسی بھی size of within the type دے دیں گے تو وہ آپ کو بتا دے گا کہ میمری میں کتنی uh, یہ ٹائپ کا آبجیکٹ آکوپائی کر تو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے سائز آف شیپ شیپ کا ایک آبجیکٹ میمری میں کتنی جگہ گھیرتا ہے multiplied by I the ith index array کے آئی ایتھ انڈیکس کے اوپر جہاں پہ ہم نے جانا ہے اس سے اس کو ملٹی پلائی کیا سو so, اگر ہم نے اس کے انڈیکس ٹو پہ جانا ہے two multiplied by this size shape over کہ ارے کا نام ہے اس میں زیرو زیرو پڑا ہوا ہے تو یہ بیسیکلی جو ان دونوں چیزوں کو اگر آپ جمع کریں تو جو آپ آیا ٹوینٹی سو ایڈریس ٹوینٹی کے اوپر یہ کیلکولیشن ہمیں بتا رہی ہے کہ تھرڈ ایلیمنٹ پڑا ہے ارے میں اور آپ اسکرین کے اوپر دیکھیے کیا آپ کو تھرڈ ایلیمنٹ ایڈریس ٹوینٹی پہ نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا پہلا زیرو زیرو پر دوسرا ٹین پر تیسرا تھرٹی کے اوپر تیسرا ٹوینٹی کے اوپر سو so, یہ کیلکولیشن ٹھیک ہوئی سو so, یہ جو کیلکولیشن ہوئی ہے یہ ٹوینٹی کا جو ایڈریس ملا ہے now this is a pointer to the یہ ایڈریس ہے جہاں سے شیپ کا آبجیکٹ اسٹارٹ ہو رہا ہے یہ ایڈریس ہے اس ایڈریس کے اوپر کون سا آبجیکٹ پڑا ہوا ہے جب بھی ہم پوائنٹر سے ڈیل کرتے ہیں تو ہمیں پوائنٹر کو ڈی ریفرنس کرنا پڑ رہا ہے تو آخری لائن کے اسٹارٹ میں جو اسٹیرکس کا نشان ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ اس ایڈریس ٹوینٹی کے ایڈریس کے اوپر جو آبجیکٹ پڑا ہوا ہے اس سے میں ایکسس کرنا چاہ رہا ہوں اور اس کا ڈرا میتھڈ کال کرنا چاہ رہا ہوں ڈاٹ ڈرا یہ کیلکولیشن ہو رہی ہے جب ہم نے ڈرا شیپس کے میتھڈ کو لائن کا پیرامیٹر پاس کیا ارے آف لائنس پاس کی کمپائلر نے پھر یہی کیلکولیشن کی جو اسکرین کے اوپر باٹم ٹو لائنز آپ دیکھ رہے ہیں بھجوایا تو ارے آف لائن لیکن کیلکولیشن وہ کر رہا ہے سائز آف شیپ کے ساتھ کیونکہ جو پیرامیٹر ہے ڈرا شیپس میں it is an array of objects of type shape screen کے اوپر آپ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ دیکھیے لائن ارے کا میمری ویو آپ کو دکھایا گیا ہے سالڈ لائن کے ساتھ لائن کا آبجیکٹ ڈیرائیو کر رہا ہے ڈیرائیو eh, کر رہا ہے شیپ کے آبجیکٹ سے اس کے اپنے دو ڈیٹا ممبرس بھی ہیں پوائنٹ کے دو پوائنٹ ہوتے ہیں لائن کے سو لائن کے آبجیکٹ کا سائز شیپ کے آبجیکٹ کے سائز سے تھوڑا سا بڑا ہے اسی لیے آپ اسکرین پہ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ٹاپ پہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا پہلا ایلیمنٹ لائن کا زیرو زیرو ایڈریس پہ پڑا ہوا ہے دوسرا ایلیمنٹ ایڈریس ففٹین پہ پڑا ہوا ہے کیونکہ size of a line object یہاں پہ ہم پندرہ زیوم کر رہے ہیں تیسرا آبجیکٹ تیس پہ پڑا ہوا ہے چوتھا آبجیکٹ پینتالیس پہ پڑا ہوا ہے سو جب لائن کا آبجیکٹ لائن کا ارے پاس کیا گیا ڈرا شیپس کے میتھڈ کو تو جب اس نے زیروتھ ایلیمنٹ پہ کیلکولیشن کی underscore shape zero dot draw تو جب کمپائلر نے کیلکولیشن کی تو وہ کیلکولیشن تھی zero plus zero multiplied by size of shape تو وہ تو ٹھیک آ گیا جو آپ زیرو زیرو زیرو اور شیپ کا میتھڈ کال ہو گیا کیونکہ ٹائپ آف ارے جو تھی وہ آبجیکٹ تھی پوائنٹر ٹو آبجیکٹ نہیں تھی ریفرنس ٹو آبجیکٹ نہیں تھی پولیموفیزم صرف ایکٹ کرتا ہے پوائنٹر اور ریفرنس کے اوپر یہ نہ پوائنٹر ہے یہ نہ ریفرنس ہے یہ آبجیکٹ تھا تو اس لیے شیپ کا ڈرا میتھڈ کال ہوا اور اس نے شیپ پرنٹ کر دیا اس کے بعد جب فور کا لوپ سیکنڈ ایڈریشن میں آیا جو فنکشن کال تھی وہ یہ تھی underscore shape one dot draw array کے پہلے انڈیکس کے اوپر جو آبجیکٹ پڑا ہوا ہے اس کا میتھڈ کال ہونا ہے جب یہ آخری لائن والی کیلکولیشن ہوئی تو ریزلٹ نکلا underscore shape zero zero plus I one multiplied by size of shape size of shape is ten zero plus ten ten address ten کے اوپر جو آبجیکٹ پڑا ہے اس کا میتھڈ ڈرا کرو تو لائن کی بھجوائی گئی تھی سو لائن کی ارے میں کمپائلر دسویں ایلیمنٹ کے اوپر گیا sorry run time environment address ten پہ گیا اور وہاں پہ اس نے کہا کہ یہاں پہ آبجیکٹ ہونا چاہیے وہاں پہ آبجیکٹ نہیں تھا آبجیکٹ اسٹارٹ ہو رہا ہے لائن کا یا ایڈریس زیرو کے اوپر یا ایڈریس ففٹین کے اوپر ایڈریس ٹین کے اوپر رن ٹائم کے اوپر کوئی ویلڈ آبجیکٹ نہیں ملا اس لیے run time environment abnormally terminate کر کے یہ ہے جو کہ انڈر لائن ہو رہا ہے اسی لیے جو ٹاپک تھا وہ یہ تھا نیور ٹریٹ اریز پولیموفکلی اگر آپ چاہیں تو ایسے یوں بھی کر لیجئے never treat array of objects polymorphically polymorphism آپ نے جہاں پہ یوز کرنا ہے ہمیشہ آپ نے پوائنٹرز یا ریفرنس یوز کرنے ہیں چاہے ایک پوائنٹر یا ایک ریفرنس کیجیے یا ایرے آف پوائنٹرز یوز کیجیے یا ایرے آف ریفرنس یوز کیجیے never use array of object you should always use polymorphism with pointer اس طرح ماڈیفائی کیجیے اپنے ڈرا شیپس کو اس کے پیرامیٹر کو بجائے shape of array of objects کے they must be array of pointer to object اور اب آپ اسے یوز کر سکتے آف کورس اب آپ جو اسے ارے پاس کریں گے لائن کا وہ بھی ماڈیفائڈ ہونا چاہیے جو پچھلا کورس نائپر تھا وہ ٹھیک کام نہیں کرے گا array of pointers to line اگر ہوگا تو ٹھیک کام کرے گا ورنہ نہیں کام کرے گا آئیے آپ دیکھتے ہیں کہ جب ارے آف پوائنٹرس ہو تو تب پولیموفیزم جو ہے وہ کیوں ٹھیک ایکٹ کرتی ہے that is why an array of pointers to objects act correctly whereas array of objects does not act correctly so یہ آپ اسکرین کے اوپر جو دیکھ رہے ہیں ڈایاگرام پکچر سی یہ کورسپونڈ کر رہی ہے اس ڈرا شیپس کوڈ میں جس کا پہلا پیرامیٹر جو ہے وہ ہے array of pointers to shape اور آپ اسکرین پہ لیفٹ ہینڈ پہ دیکھیے وہ ہم نے array of pointers to shape دکھایا ہے میموری میں کیسے ہے اس کو جو پیرامیٹر پاس کیا جا رہا ہے وہ ہے array of pointer to lines parameter کی اپنی ٹائپ جو ہے وہ ہے array of pointers to shape لیکن جب یہ فنکشن کال کیا جا رہا ہے اور جو اسے آرگومینٹ پاس کیا جا رہا ہے آرگومنٹ میں جو پہلا آرگومینٹ ہے وہ ہے array of pointers to lines لیکن پیرامیٹر میں جو فنکشن ہے اس میں جو چیز نظر آ رہی ہے وہ پوائنٹرس ہیں پوائنٹرز کسی ٹائپ کے ہوں ان کو ایک ہی جتنی جگہ چاہیے ہوتی ہے چاہے پوائنٹر ٹو انٹ ہو چاہے پوائنٹر ٹو فلوٹ ہو چاہے پوائنٹر ٹو کچھ ہو اس کو بیسیکلی ایک جتنی جگہ ہی چاہیے ہے پوائنٹر خود سے ہولڈ کیا کرتا ہے address of the memory location where that particular object اور ویریبل از گیون لائف جس جگہ پہ اس آبجیکٹ کے لیے یا اس ویریبل کے لیے میمری الوکیٹ کی گئی ہے اس میمری کا ایڈریس اس پوائنٹر میں پڑا ہوتا ہے سو so, اگر بتیس بٹ کی مشینز ہیں جیسا کہ یہ پی فورس وغیرہ ہیں تو ان کے لیے فور بائٹس چاہیے میمری میں تو ہر پوائنٹر فور بائٹس کا ہو تو آپ لیفٹ کے اوپر جو دیکھ رہے ہیں اس میں بیسیکلی پوائنٹر کے لیے جگہ پہلا پوائنٹر جو ہے وہ ایڈریس زیرو زیرو پہ اسٹارٹ ہو رہا ہے دوسرا ایڈریس فور پہ تیسرا ایٹ پہ چوتھا ٹویلو اور یہ پوائنٹر جس میموری کو پوائنٹ کر رہا ہے وہاں پہ لائن ون پڑا ہے لائن ٹو پڑا ہے لائن تھری پڑا ہے اور یہ دیکھیے یہ جو آبجیکٹس ہیں لائن کے آبجیکٹس ہیں یہ کنٹینگوس میموری میں نہیں پڑے ہوئے آبجیکٹس کہیں بھی ہو سکتے ہیں ضروری نہیں ہے وہ کیونکہ ارے جو ہے وہ پوائنٹرس کی ہے پوائنٹرس کے لیے کنٹیگوس میموری لوکیشن ہونا ضروری ہے کیونکہ it is an array of point اور اسکرین کے اوپر لیفٹ ہینڈ سائڈ جو دیکھ رہے ہیں وہ that is that array array of point اب چاہے وہ آپ لائن کے ارے کو پاس کر رہے ہو پوائنٹر ٹو لائن کا ارے پاس کر رہے ہو پوائنٹر ٹو سرکل کا ارے پاس کر رہے ہو یا پوائنٹر ٹو اینی کلاس جو کہ شیپ سے ڈرائیوڈ ہے اس کا ارے پاس کرو گے تو اسکرین جو میمری ہوگی ایلوکیشن ارے کے لیے ہوگی وہ وہی ہے جو آپ اسکرین کے اوپر ٹاپ لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ دیکھ رہے ہیں اب آپ کیلکولیشن کریں گے پولیموفیکلی ڈرا کا میتھڈ کال کرنے کی کوشش کریں گے تو اسکرین کے اینڈ پہ دیکھیے اس قسم کی کچھ حرکت ہو رہی ہوگی سیکنڈ لاسٹ لائن اسکرین کے باٹم میں یہ کال ہے underscore shape I pointer کے ذریعے اس کا ڈرا کا میتھڈ کال کر رہے ہیں کمپائلر جو کیلکولیشن کرے گا وہ آپ نیچے دیکھیے میں صرف آپ کو جو یلو میں چیز ہے میں چاہ رہا ہوں کہ آپ اس پہ کنسنٹریٹ کیجئے کہ جو کیلکولیشن ہو رہی ہے وہ سائز آف شیپ سٹار ہے یہاں پہ جو چیز ریٹرن ہوگی وہ فور ریٹرن ہوگی حالانکہ ہم نے جو ارے بھجوایا تھا وہ ارے تھا array of pointers to line یہاں پہ وہ جو کیلکولیشن کر رہا ہے وہ سائز آف شیپ پوائنٹر کر رہا ہے جیسے کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ پوائنٹر جس مرضی ٹائپ کا ہو وہ ہمیشہ ایک ہی ویلو ریٹرن کرے گا اور بتیس بٹ کی مشین کے لیے وہ چار ہو اٹ از فور بائٹ تو یہاں پہ کمپائلر نے تو سائز آف شیپ اسٹار لگایا ہوا ہے لیکن incidentally the size of shape star is equal to size of line star اس لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کیلکولیشن بالکل ٹھیک کام کریں گے underscore shape plus I multiplied by size اور شیپ پوائنٹر اگر آپ I is equal to two ہے یعنی کہ ایرے کے سیکنڈ انڈیکس کے اوپر آپ جا کے ڈرا کا میتھڈ کال کرنا چاہ رہے ہیں تو underscore shape zero zero کو پوائنٹ کر رہا ہوگا پلس آئی آئی میں دو پڑا ہوگا multiplied by size of shape star four ہوگا four into two eight eight plus zero eight جو آپ آئے گا میمری ایڈریس ایٹ کے اوپر جو پوائنٹر پڑا ہوا ہے وہ جس آبجیکٹ کو پوائنٹ کر رہا ہے اس کا ڈرا میتھڈ کال کر لو سو میموری لوکیشن ایٹ کے اوپر جو پوائنٹر ہے وہ لائن تھری کو پوائنٹ کر رہا ہے انڈر اسکور لائن تھری کے آبجیکٹ کو پوائنٹ کر رہا ہے اس کا ڈرا میتھڈ کال ہو جائے گا اس وجہ سے لائن کے ڈرا میتھڈ کال ہوں گے کوڈ سنائپر ٹھیک کام کر جائے گا پولیموفیزم ٹھیک کام so whenever you are dealing with arrays and you want to treat them polymorphically please always use array of pointers اور array of reference to objects never use array of objects polymorphically in other world nutshell میں یہ یہ تو ایک امپلیمنٹ ہے انڈر لائن چیز یہ ہے کہ اگر آبجیکٹس کے اوپر وہ ارے میں ہیں اور ان کے اوپر انڈیکس کی کیلکولیشنز ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے جب آپ ایک انڈیکس سے دوسرے انڈیکس پہ جا رہے ہیں تو وہ ایکچولی سائز کی بیچ میں کیلکولیشن آ رہی ہے انڈیکس اور پوائنٹر کی کیلکولیشن آ رہی ہے آبجیکٹس کے اوپر ہمیشہ غلط جواب آئے گا لیکن اگر وہ پوائنٹرز ہیں یا ریفرنس ہیں تو آپ کا جواب ٹھیک آئے گا سو نیور ٹریٹ اے رے آف آبجیکٹس پولیمارفکلی اس کے ساتھ ہی ہم آج کے لیکچر کے اختتام پر پہنچتے ہیں آئیے ہم جو کچھ آج پڑھا اس کا کوئک اوور ویو کر لیں آج ہم نے کیس اسٹڈی سے اسٹارٹ کیا کیسے ہم پولیموفیزم کو ان ایکشن دیکھ سکتے ہیں اور وہ ہم نے امپلائیز کی ہائرارکی دیکھی employee salaried employee hourly employee commission employee اور اس میں ہم نے کیسے ان سب کی سیلری uh, کی کیلکولیشن پولیموفکلی کی اور جواب ٹھیک آ گیا دوسرا میجر ٹاپک جو ہم نے کور کیا وہ یہ ہے کہ ہمیں ارے آف آبجیکٹس کو پولیمارفیکلی ٹریٹ نہیں کرنا چاہیے اور اس کو ہم نے بہت ڈیٹیل میں دیکھا پرابلم آتا ہے کہ اگر ہمارے پاس ارے آف آبجیکٹ ہیں اور ہم ارے کے ایک انڈیکس سے دوسرے انڈیکس پہ جائیں تو کمپائلر انڈر نیتھ پوائنٹرس کی کیلکولیشن کرتا ہے کہ پوائنٹر اس وقت ارے کے ایک انڈیکس کے اوپر کسی آئیت انڈیکس کے اوپر اگر پوائنٹ کر رہا ہے اور اس نے اس سے اگلے index I plus first index پہ جانا ہے تو کسی نہ کسی طرح کمپائلر کو پتا ہونا چاہیے کہ اگلا آبجیکٹ ارے میں اسٹارٹ کہاں سے ہو رہا ہے اگلا آبجیکٹ ارے میں وہاں سے اسٹارٹ ہو رہا ہے start of the ith object plus the size of the ith object ان دو کو جب ایڈ کریں گے تو آئی پلس فرسٹ آبجیکٹ پہ پہنچ جائیں گے ارے اب کمپائلر کو کیسے پتا چل رہا ہے کہ سائز آف آبجیکٹ کیا ہے جو کہ آئیت لوکیشن پہ پڑا ہوا ہے وہ سیدھا سیدھا جا کے دیکھتا ہے اس ارے کی آبجیکٹ کی ٹائپ کیا ہے اور اگر آبجیکٹ کی ٹائپ شیپ ہے تو وہ شیپ کے آبجیکٹ کا سائز لے لے گا اور اگر جو لائن اس سے ڈرا کر رہا ہے اس کا سائز ڈفر کر جاتا ہے سیز کے شیپ کے آبجیکٹ سے تو یہ ساری ایرے کی کیلکولیشن خراب ہو جائے گی اور آپ کو رن ٹائم کے اوپر اب نارمل ٹرمینیشن کی سچویشن دو چار ہو جائے گی ہاں اگر پوائنٹرز ہیں array of pointers to objects ہیں تب مسئلہ نہیں ہوگا کیونکہ کوئی بھی پوائنٹر ہو چاہے بلٹ ان ٹائپ کا ہو یا یوزر ڈیفائن ٹائپ کا اس کا سائز ایک ہی ہے اور 32 بٹ مشین کے لیے یہ نارملی چار بائٹس ہی ہوتا ہے چاہے ایرے آف پوائنٹر ٹو اینٹ ہو چاہے پوائنٹر ٹو فلوٹ ہو پوائنٹر ٹو کریکٹر ہو پوائنٹر ٹو شیپ ہو پوائنٹر ٹو لائن ہو پوائنٹر ٹو سرکل ہو یہ سب ایک ہی جتنی میمری کنزیوم کرتے ہیں میمری میں ان کی جب کیلکولیشن ہوگی ارے آف پوائنٹر کے انڈیکس آئی سے آئی پلس ون پہ جانا ہے چاہے وہ ارے آف انڈس ہوں چاہے وہ ارے آف فلورس ہوں چاہے وہ ارے آف لائنس ہوں کیلکولیشن ٹھیک ہوتی ہے آئی ایتھ انڈیکس سے آئی پلس ون انڈیکس پہ چلے جاتے ہیں اس وجہ سے پولیموفیزم ٹھیک ایکٹ کرتا ہے یہی ایک چیز تھی ایک خاص پوائنٹ تھا جو کہ میں آپ کو ذہن نشین کروانا چاہتا تھا اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا اللہ حافظ